دیگرے چلے آتے ہیں یا جیسے تسبیح کا تاگا توڑ دیا جائے تو یکے بعد دیگرے اس کے دانے گرنے شروع ہو جاتے ہیں فرمایا فتنے اس طرح آئیں گے یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بلکہ آپ کے دور سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک حق و باطل کا مارکا آپس میں جاری رہا ہے جتنے بھی انبیاء آئے آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز طرح آپ کو واضح ملے گی کہ ان کے مقابلے میں ایک باطل قوت بھی رہی ہے جو شیطان کی شکل میں کام کرتی رہی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کرتا چلوں گا فاران کی چوٹی پر جب آپ نے کفار مکہ کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ میں چالیس سال آپ کے درمیان گزار چکا ہوں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے سب کے سب کفار مکہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے بس اتنی بات کرنی وہ جو دوست دوست تھے وہ دشمن ہو گئے جو جان لٹانے والے تھے جان لینے والے بن گئے جو آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے آپ کی جان کے دشمن بن گئے وہ جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ آپ کو کاذب کہنے والے بن گئے یعنی حتیٰ کہ وہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے ساتھ پانی پینے تک گوارہ نہ کرنے لگے اب کفار کی اول کوشش یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کام سے روکا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے پہلا پتھر جو دشمنی میں آ کر مارا وہ ابو اللہ نے مارا اب ابو اللہ نے پتھر تو مار دیا اسلام کی دشمنی بھی پڑ گئی اب ان کی اول کوشش تھی کہ اسلام ختم ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعوت دیتے ساتھیوں کو دعوت دیتے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کو تکالیف دینی شروع کی کہ جب ان کو تکالیف دی جائیں گی تو پھر یہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ٹاٹ میں لپیٹ کر دھواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ٹاٹ میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا بلا رضی اللہ تعالیٰ کو عرب کے تپتے ہوئے سیرا میں لٹا دیا جاتا خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا جاتا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو برچھا مار کے شہید کر دیا حتیٰ کہ ہر طرح کا حربہ آزمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کی گردن پر اوجری رکھی گئی آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لوہان کیا گیا حتیٰ کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام ختم ہو جائے اسلام مٹ جائے لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے اسلام بڑھتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا دوسرا حربہ انہوں نے یہ آزمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ الیاز بلّہ الیازب باللہ یہ مجنو ہیں ساحر ہیں ان کی بات نہ سنی جائے ظاہر بات ہے جو قرآن کریم کو سن لیتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاتا آپ کا پیروکار بن جاتا اسلام کی شمع اس کے دل میں روشن ہو جاتی تو بڑے بڑے ابو جال ابو سفیان اور بڑے بڑے عرب کے سردار کفار کے سردار ان کی اول کوشش یہ تھی کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سن سکے کبھی آپ کو مجنو کہتے قدا علی قبل من الا اللہ ساحر او مجنون کبھی ساحر کہتے کبھی مجنو کہتے یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکتے کہ اسلام نہ پھیلے نہ بڑھے اسلام مٹتا چلا جائے لیکن بات وہی ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بولے جس روشن خدا کرے اسلام پھیلے پتا چلا گیا ہاں۔ کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے بتیجے کو منع کر دیں کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ بتیجے یہ سارے کفار مکہ کے سردار میرے پاس جمع ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو پھر بھی خدا کی قسم اس ذات کی قسم جس قبضہ قدرت چلا جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے آخری حربہ جو آزمایا وہ یہ تھا کفار مکہ نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جائے اس کے لیے واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا میں صرف اشارہ کرتا چلوں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں علی آزب اللہ قطر کروں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی تلوار لے کر چلے اب تلوار لے کر جو چلے تو لیکن وہاں کایا پلٹ گئی بہن کے گھر جا کے قرآن کریم سنا اور بارگاہ نبوت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کر سر کو جھکا دیا کہ آقا میں غلام بننے آیا ہوں جان لینے آیا کہ میں جان لینے نہیں آیا بلکہ اپنی جان نچھاور کرنے آیا ہوں ہاتھ میں ننگی تلوار تھی خیر بات کچھ اور آگے چلی پھر مشورہ ہوا پھر مشورے میں یہ بات ہوئی کہ سارے قبیلے میں سے ایک ایک فرد جمع ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر رات کو حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد گھیرا ڈالا آقا نے اپنے بستر پر علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ کو سلایا اور خود نکل آئے جب خود نکلے ہجرت کر کے مکہ مکہ سے مدینہ آ گئے یہ ہر بھی ناکام چلا گیا یعنی اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جب یہ مکہ والے سارے حربے ناکام ہو گئے سارے حربے ناکام ہو گئے تو اس کے بعد دوسرا حربہ جو آزمایا وہ یہ کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر کے اسلام کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا جائے دشمنی اسلام سے تھی دشمنی اسلام سے تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر بدر کے مقام پر چلے گئے اور اللہ رب العزت کے ہاتھ ہاں ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اگر یہ آج تین سو تیرہ تیرے جان لین تیرے نام لینے والے دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور تا قیامت تیرا نام کوئی بھی نہیں لے گا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا نصرت ہوئی اور فتح حاصل ہوئی چودہ مسلمان شہید ہوئے ستر کافر مارے گئے ستر قیدی بنا لیے گئے اسلام کو پہلی فتح نصیب ہوئی لیکن اسلام نہ مٹا نہ اسلام مٹنے کے لیے آیا تھا کفار نے پھر تلوار کا زور لگایا اوت کا مارکا پیش آیا چھوٹی بدر بڑی بدر اوت کا مارکا پھر غزبۂ خندق پھر غزبۂ موتا غزبۂ تبوک غزبۂ حوازن مختلف غزبے تلوار کے زور سے انہوں نے انتھک کوشش کی کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیا جائے صرف جنگوں کے نام لینا شروع کروں تو کافی سارے نام آ جائیں گے خلاصہ یہ کہ انتھک کوشش کی کہ کسی طرح اسلام ختم ہو جائے نہ تو اسلام ختم ہونے کے لیے آیا تھا نہ اسلام ختم ہوا اسلام بڑھتا ہی چلا گیا پھیلتا ہی چلا گیا پھولتا ہی چلا گیا وقت چلتا رہا اور مسلمانوں کی حکومت خلافا راشدین کا دور تلوار کے ذریعے جنگیں اسلام پھیلا پھیلا کیسر و کسرا فتح ہوئے کستنتنیا فتح ہوا ترکی فتح ہوا تلوار کے زور پر اسلام کو ختم کرنے والوں کے خواب بکھرتے چلے گئے اور جو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے انہیں منہ کی کھانی پڑی اور ان کے منہ پر ایسے تمانچے لگے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے اور تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ سیاہ نام کے ساتھ لکھا جائے گا کہ یہ لوگ اٹھے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے لیکن لیکن زمانے نے ان کو مٹا کر رکھ دیا یعنی جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے زمانے نے ان کو اس طرح تفیرے لگائے کہ گردش ایام کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا اسلام نہ مٹا نہ اسلام مٹنے کے لیے آیا تھا جب کفر نے یہ بھاپ لیا کہ نہ تو اسلام کو طاقت کے زور سے مٹایا جا سکتا ہے نہ تلوار کے زور سے ختم کیا جا سکتا ہے تو پینترا بدلا پھر اسلام کو تلوار کے زور سے ختم کرنے کے بجائے اسلام کے نظریات کو مسخ کرنے کی کوشش شروع ہوئی کہ اسلام کے نظریات کو مسخ کیا جائے اس کے لیے کیا کیا حرب استعمال کیے گئے اس بات کو اصل میں نے بیان کرنا تھا جب تلوار کا زور ختم ہو گیا تو اب انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا میں ایک دفعہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہودیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کچھ تنظیمیں بنائی جسے این جی اوز کا نام دیا جاتا ہے اور آئے دن اسلام پر وہ مختلف طرح کے تان باز کرتے ہیں مختلف طرح کے حربوں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان میں تنظیموں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ان تمام تنظیموں کا ایک انہوں نے نام دیا تھا اس کو زنجری کہا جاتا ہے زنجری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت ساری تنظیمیں مل کر کام کریں گی اور ساری تنظیموں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوگا وہ اسلام کو ختم کرنا اسلام کے نظریات کو مسخ کر دینا اب اسلام کے نظریات کو مسخ کرنے کا طریقہ کار کیا اپنایا کہ کبھی تو اسلام کے نظریات کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے غلام احمد رضا کا احمد رضا خان کو پیدا کیا کبھی انہوں نے مولانا حسین بٹالوی کو پیدا کیا کبھی غیر مقلدین کا فرقہ پیدا کیا حتیٰ کہ طرح طرح کے انسان پیدا کیے انہوں نے غلام احمد قادیانی پیدا کیا جس نے قرآن و حدیث کا ہی نام لے کر قرآن و حدیث کی روح کو مسح کرنے کی کوشش کی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک نواب تھا اس کے پاس یورپ کا ایک پروفیسر آیا انہوں نے ہندوستان کی سیر کروائی اب ہندوستان کی جب سیر کروائی تو ہندوستان کی سیر کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے اپنا کارڈ دیا اور کارڈ میں اس نے کہا کہ جب آپ آئیں میرے پاس تو ضرور آ کر مجھے میرے یورپ کے اندر ہوا ایسے کچھ عرصہ بعد یہ نواب یورپ چلا گیا تو اس نواب کو وہاں پروفیسر نے یورپ کی سیر کروائی لیکن جس دن نواب نے واپس آنا تھا تو اس دن پروفیسر نے کہا کہ میں کل آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا کہ آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوئی اب جب وہاں چلے گئے تو نواب کو لے کر پروفیسر جب چلا تو جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے جب جا کر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑی عمارت بڑا شاندار گیٹ لگا ہوا گیٹ پر تو وہاں اس نواب نے دیکھا کہ جگہ جگہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے لڑکے پگڑیاں باندھ کے کرتے پہن کر وہ مختلف قرآن و حدیث فقہ مختلف اصولوں کو سیکھ رہے ہیں آپس میں تو جب نواب نے جگہ دیکھ لی جب واپس ہونے لگے تو نواب نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ تھی تو پروفیسر نے کہا کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی ہے آپ کو یہ جگہ کیسی لگی ہے تو نواب نے کہا کہ یہ تو بڑا نورانی ماحول تھا نورانی ماحول تو پروفیسر نے کہا کہ ہم اس جگہ سے قرآن و حدیث کے عالم بنا کر مسلمانوں کے اندر بیچ دیتے ہیں جو مسلمانوں کی اسلام کی روح کو مست کرتے ہیں اور طرح طرح کی فتنے پیدا کرتے ہیں اور یہ تو ایک طریقہ تھا اسلام کی روح کو ختم کرنے کا اس کے علاوہ کفری طاقتوں نے اسلام کی روح کو مسخ کرنے کے لیے طرح طرح اپنائی جن میں ایک اربا یہ آزمایا پرائز بانڈ سودی قرضے اس طریقے سے اسلام کے معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ دوسرا حربہ بے حیائی کا سیلاب بے حیائی کا سیلاب بڑے بڑے پوسٹر لڑکیوں کے بڑی بڑی تصویریں چوراہوں پر چوکوں پر ہر دوائی پر ہر جگہ کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر لڑکی کا پوسٹر کھلے ہوئے بال یعنی اسلام کی روح کو ہوا کی بیٹی کو مسخ کرنے کی کوشش اس کی پاکدامنی کو ختم کرنے کی کوشش اس کے ساتھ فہاشی کے اڈے سیمنا گھر ویڈیو ویڈیو والے موبائل کیمرے والے موبائل ٹونے cable dish V C R ہر گھر کے اندر عام پھر طرح طرح کے رسالے یعنی مسلمانوں کی اخلاقی حالت کو تباہ کرنے کی کوشش انہوں نے حد سے زیادہ تیز کہ ہم اسلام کو طاقت کے زور پر تو نہیں ہرا سکے لیکن اس طریقے کے ساتھ ہم اسلام کو ختم کر سکتے ہیں نوجوان نسل کو نشہ کے اندر لگا دیا ایک جگہ بیان ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں نے کہا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاہ یا انگریز ہے آ کر ہمیں دعوت دے کر کہ آپ میری طرح ہو جائیں وہ دعوت نہیں دیتے وہ سیاحوں کا ایک ٹولہ ہمارے ملک میں بیچ دیتے ہیں جس نے جینز کی پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں طرح طرح کے بالوں کا رنگ بنایا ہوتا ہے اور داری کے مختلف ڈیزائن بنا کے داری کاٹی ہوتی ہے ہمارے نوجوان نسل ان کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے یہ تو نوجوانوں کے اندر کام تھا عورتوں کے اندر کام کی ترتیب کہ گھروں میں جا کر عورتوں کی سلائی مشینیں دینا انہیں گھروں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا اور مختلف طریقے سے ان کو قریب کرنا پھر انہیں ایک ایک سال کے کورس کروانا کورس کروانے کے بعد پھر ان کو میدان کے اندر چھوڑ دینا ہم کرنے کے لیے اسلام کی روح کو مسخ کرنے کے لیے تو یہ ساری حربیں انہوں نے آزمائی جو واقعتاً تن کافی حد تک کارگر ثابت ہوئے اور ہمارے اندر سے وہ چیزیں نکلتی چلی گئی مسز ہلری دو ہزار ایک کے اندر جب پاکستان میں آئی تو پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا دیا تو یہ اسلام پر بہت زیادہ تنقید کرنے والے مدارس پر بہت زیادہ تنقید کرنے والے جب اس نے تنقید کی لیکن اس نے ایک بات کو تسلیم کی اس نے کہا کہ جی آپ کے معاشرے میں ایک بات بہت اچھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ عورت جو ہے وہ اسلام کے مذہب کی پاسداری کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر محفوظ رہتا ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے اور یہ جو لوگ اسلام پر تان کرنے والے ہیں اسلام کو تانا دینے والے ہیں مدارس کو تانا دینے والے ہیں ان کے اپنے گھروں کا حال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر دو ہزار ایک میں ایک تجزیہ نگار نے تجزیہ کر کے بتلایا کہ ایک ہفتے کے اندر اکیس ہزار عورتوں کے ساتھ زبردستی ہم جنسی کی زبردستی حوث پرستی کی جاتی ہے یعنی زبردستی ان سے اپنی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے اگر ایک ہفتے میں اکیس ہزار ہیں تو ایک ماہ میں چوراسی ہزار بنتے ہیں اور اگر ایک ماہ میں چوراسی ہزار بنتے ہیں تو ایک سال کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ ایک سال میں ان کی تعداد کہاں جا پہنچتی ہے ایک سال لیکن اسلام دشمنی اس قدر زیادہ ہے کہ اسلام کو مسخ کرنے کی ہر طرح کوشش جس میں ایک نعرہ یہ لگایا گیا کہ ہم مسلمانوں ہم کس کی بات مانیں ان کے اندر اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر اختلاف پائی جاتی ہیں اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو ہم کس کی بات مانیں اب یہ نعرہ کس نے لگایا یہ نعرہ اس قوم نے لگایا جس نے اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر اپنا نام ملکوریا سے اہل حدیث الاٹ کروایا تھا ہم کس کی بات مانے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کیسے مسلمان ہوں یہاں تو مسلمانوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حنفی ہے کوئی امبری ہے تو انہوں نے اپنا نام اہل حدیث لکھوایا اور اختلاف کو ختم کرنے کی باتیں شروع کی اب اختلاف کو ختم کرنے کی باتیں کیا شروع کی اختلاف کیا ختم ہوتا اختلاف بڑھنا شروع ہو گیا اختلاف کیسے بڑھا کہ چودہ سو سال میں جو تنظیمیں صرف اور صرف چار فرقوں کو برا بلا کہتی تھی کہ چار فرقے ہیں اٹھارہ سو اٹھاسی سے لے کر آج تک وہ خود نو فرقوں کے اندر تقسیم ہیں یعنی اہل حدیث جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم کس کی بات مانے صرف قرآن و حدیث کی بات مانیں گے تو وہ خود نو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے کچھ غربائی اہل حدیث بن گئے کچھ جمعیت اہل حدیث بن گئے کوئی فرقہ اطاریہ بن گئے کوئی فرقہ سنائیا بن گئے نو فرقوں کے اندر اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر کفر کا فتوا لگاتا ہے ہر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے ان سب کو پیدا کس نے کیا ان سب کو پیدا کیا انگریز نے مقصد کیا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کی روح کو مسا کر دیا جائے جو چودہ سو سال سے اجماعی مسائل اور مسلمانوں کی تعلیمات چل رہی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے ایک گروہ ایسا آئے گا کہ آپ کو ایسی حدیث سنائے گا کہ جو آپ کے آبا اجداد نے نہیں سنی ہوں بے آئی نہیں آج وہی دور آ گیا کہ ایسی ایسی حدیثیں سنائی جانے لگی کہ جو آج تک کسی نے سنی ہی نہیں تھی تو خود یہ نو فرقوں میں تقسیم ہو گئے ایک دوسرے کو کافر کے نو فرقے تو مردوں میں بنے پھر دسواں فرقہ الہدا انٹرنیشنل کے نام سے وجود میں آیا الہدا انٹرنیشنل کیا ہے الہدا انٹرنیشنل یہ غیر مقلدین کا جدید فرقہ ہے جو عورتوں کے اندر کام کر رہا ہے اس کو چلانے والا کون ہے اس کو چلانے والا ایک عورت جو فرد ہاشمی کے نام سے مقبول ہے وہ اس فتنے کو چلا رہی ہے یہ فرقہ کام کیسے کرتا ہے وہ عورت پڑی کہاں سے ہے پہلی بات تو یہ کہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترمزی کی آخری حدیث ہے فرماتے ہیں فن ضرور امن خزون دین کہ تم دیکھو کہ تم اپنا دین کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو اور محمد ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں صفحہ نمبر بارہ پر یہ نقل کیا ہے کہ ان دین من الاسناد کی دین تو اسناد سے ہے کہ تم دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو آیا اس کے پاس کوئی سند ہے حدیث میں آتا ہے من افتاب غیر علم فضلو فضلو کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا وہ خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے دی اپنی رائے سے اس کی تفسیر کی اور تفسیر میں وہ حق بات کو بھی پہنچ گیا تو فرمایا پھر بھی وہ گمراہ ہے پھر بھی وہ گنا دوں گا اپنی رائے سے تفسیر کرنے والا تو محمد ابن سی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ان دین من الاسناد کے دین تو اسناد سے ہیں اگر اسناد نہ ہوتی تو جو آدمی جو چاہتا دین میں کہتا پھرتا کہ یہ فرت ہاشمی کہاں سے پڑی ہے امریکن پولیٹیکل یونیورسٹی سے فرت ہاشمی نے پی ایچ ڈی اسلامیات کیا ہے پی ایچ ڈی اسلامیات پولیٹیکل یونیورسٹی امریکہ سے فرت ہاشمی پڑھ کے فارغ ہوئی پھر اس نے انہی کی ایما پر کام شروع کیا عمن تأخذون دینکم کہ تم دیکھو اپنا دین کن سے حاصل ہو کیا ان کا اسلاف پر اعتماد بھی ہے ان کے کام کرنے کا انداز کیا ہے سب سے زیادہ کام کرنا کرنے کرنے کا طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ یہ عورتوں کے اندر کام کرتی ہیں کرتے عمن تأخذون دینکم کہ دیکھو تم اپنا دین کن سے حاصل کر رہے ہو کیا ان کا اسلاف پر اعتماد بھی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو چیز ارشاد فرمائی کہ اے دن سرات اور سرات سراط انعمت علیہم کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھلا انعام یافتہ کون ہے اولا <coughs> یہ چار طبقات ہیں تو یہ پولیٹیکل یونیورسٹی امریکہ سے فارغ شدہ اب امریکہ کی امداد پر اور مختلف ممالک کی امداد پر اس نے کام شروع کیا تقریباً دو ہزار ایک میں تین درجن سے زیادہ اس کے ادارے اسلام آباد میں قائم ہو چکے تھے آج تین سو سے زیادہ بچیاں عورتیں نیٹ کے اوپر ان کا کورس کر رہی ہیں اور ان کو آگے چلا رہی ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی مل کر پروگرام کرتے ہیں اور تصویر وغیرہ کو حرام نہیں جانتے تصویر وغیرہ کو حرام نہیں جانتے امداد کہاں سے آ رہی ہے کہاں لگ رہی ہے اس کے محرک کون ہے اس کو چلانے والے کون ہیں آیا اتنا انٹرنیشنل کام ہو رہا ہے تو یہ کیا بغیر پیسے کے ہو رہا ہے کیا ان کے ساتھ غریب اور غربا وہ ایسے لوگ کیوں نہیں سلف صالحین اور نیک لوگوں نے ان کی سرپرستی کیوں نہیں کی متقی لوگ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں یہ ساری ایسی باتیں ایسے سوالات ہیں کہ جو انسان جیسا بھی ہو ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے متقی لوگ ان کے ساتھ نہیں نیک لوگوں کا سایہ ان کے سروں پہ نہیں اسلاف سے ان کی بدگمانی ہے تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں عورتوں کے اندر اور عورتیں سرکار دوائروں صلی اللہ مشاط الماع کی کمزور ہوتی ہیں جلدی کہنے میں آ جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جس عورت کو یہ نو ماہ میں کہیں کہ آپ کو نو ماہ میں کورس کروا دیا جائے گا اور نو ماہ کے اندر آپ مکمل قرآن کی عالمہ بن جائیں گی اور لوگوں کو جا کر قرآن کریم کی تبلیغ کریں گی تو ظاہر بات عورت آئے گی پھر نو ماہ کے اندر اس عورت کے اندر یہ اپنا زہر ڈالتی ہیں اور ان کو جدید محقق بنانے کی کوشش کرتی ہیں پھر نو ماہ بعد وہ بچی صرف ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ آگے جا کر کام کرتی اور لوگوں کو گمراہ کرتی یہ نو ماہ میں سکھاتے کیا ہیں یہ نو ماہ کے اندر سکھاتے کیا ہیں نو ماہ میں ان کے مخصوص مسائل ہیں جن کو سکھاتے ہیں کل پندرہ مسائل ان کے ایسے ہیں جو سکھلائے جاتے ہیں صرف اس نو ماہ کے اندر نمبر ایک تقلید تقلید شرک ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے دوسرا مسئلہ کہ قرآن کریم کو بغیر تہارت کے سکتی ہیں دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ عورت اور برد اس کی نماز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے چوتھا مسئلہ کہ اگر کوئی انسان اس کی نمازیں قضا ہو جائیں اس کی نمازیں قضا ہو جائیں تو اس کو توبہ کرنے سے اس کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اب ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں مسئلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ضروری علوم کی ضرورت نہیں قرآن کریم کا ترجمہ سامنے ہو تو انسان پڑھ سکتا ہے چھٹا مسئلہ نہ پردہ نہیں ہے اس کی ایک مثال ان کی کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ درس دینے کے بعد ساتھ دوسرے کمرے میں کیبل لگی ہوگی تو جا کر کیبل میں فلمیں نہیں تو ہاشمی کے درس جو ٹیلی ویژن پر چلتے ہیں تو دیکھیں فرت ہاشمی نے اگر نکاب کیا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھنے والی ساری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں ان ساری بے پردہ عورتوں کو سارا میڈیا دیکھتا ہے جس کا سارا اشارے سوابی فرت ہاشمی کو جاتا ہے ساتواں مسئلہ کہ شری پردہ یا رواجی پردہ اس کا کوئی اس وجود ہی نہیں نمبر آٹھ عورتوں کا مسجد میں آنا نمبر نو بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں اب یہ اپنے ساتھ جو ان کی چمچیاں ہوتی ہیں ان کو لے کر نہ جانے کہاں کا سفر کرتی ہیں بغیر محرم کے نہ جانے کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں ان سب کے دلائل میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ترتیب سے دوں گا زبان سے نیت کرنا تھنوں سے سلوار کو اوپر رکھنا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بھی کپڑا چھوٹا ہونے کی نشانی ہے ایک مشت داری اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے T V V C R cable وغیرہ انسان استعمال کر سکتا ہے وضو کی دعائیں اختلاف یا اتفاق یہ ان کے مسائل ہیں لیکن بڑی حیرت کی بات ہے جو لوگ صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے اختلاف نہیں ہونا چاہیے اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہی لوگ جو کہتے ہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے انہی لوگوں کے ارد گرد بیٹھتے ہیں جو اختلافی باتیں کرتے ہیں بڑی عجیب ہے ہے بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دن رات اختلافی باتیں کرتا ہے کتنی عجیب بات ہے آج کے دور کے اندر اگر اختلاف نہیں چاہتے تو ایک ہی راستہ ہے کہ چودہ سو سال سے جو چلا آ رہا ہے پہلا مسئلہ کہا ہے کہ تقلید کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے اب تقلید کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں تقلید کہتے ہیں کہ غیر نبی کی بات کو اس حسن زن پر مان لینا کہ وہ دعوے کے دلیل کے مطابق بتائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کسی آدمی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا دین کے مسئلے میں کسی آدمی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اسے تقلید کہا جاتا ہے مثال کے طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز کے کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جن کے دلائل آپ کو یاد نہیں میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے آ کر پوچھتا ہے موری صاحب یہ بتلائیں کہ میں نے سفر میں تھا تو میری نماز قضا ہو چکی ہے اب میں مقام پر پہنچ چکا ہوں تو یہ بتائیں کہ وہ جو نماز میری سفر میں قضا ہوئی تھی اسے میں پورا ادا کروں گا یا کسر ہی پڑھوں گا تو میں کہتا ہوں جی آپ اس کو کسر پڑیں گے تو اس نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی میری بات میرا مسئلہ سن کے چلا گیا تو اسے کہتے ہیں تکلیف سارے اس طرح کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے دلیل پتہ نہیں کی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں بس سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم سورفاتے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد باقی چیزیں پڑھتے ہیں رکو کرتے ہیں کوئی غلطی ہو جیسے صاف کرتے ہیں آج تک کسی نے دلیل پتہ نہیں کی اور کتنے ہی ساتھی ایسے ہیں جن کو دلائل پتہ نہیں ہے لیکن علماء کی بات پر یقین کرتے ہیں تو اسے تقلید کہتے ہیں تو تقلید کے بغیر تو انسان ایک قدم نہیں چلتا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نہ تو ہمارے سامنے نازل ہوا ہے نہ تو ہمارے سامنے سامنے نازل ہوا ہے نہ ہم نے اس کو اترتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے تو صرف بڑوں کی بات پر یقین کیا ہے کہ یہ وہی قرآن کریم انہوں نے اپنے بڑوں کی بات پر انہوں نے اپنے بڑوں کی بات پر انہوں نے اپنے بڑوں کی بڑوں کی بات پر یہ سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے چلتے چلتے صحابہ تک پہنچا پھر انبیاء تک پہنچا اسے تکلیف کہا جاتا ہے سائے ستا کی چھ کتابیں ہیں ہم کہتے ہیں یہ سائے ستا ہے یہ بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ سنن نسائی ترمزی ہم کہتے ہیں یہ وہی ساحل ستا ہے کس نے بتایا ہے والدین نے بتایا پھر ان کے والدین نے بڑوں نے بتایا فلاں اسی طرح بے شمار مسائل لے لیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نے اپنے والدین کو پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے والدین کو پڑھتے ہوئے دیکھا یہ تقلید ہے یعنی ہر ہر مسئلے کے اندر انسان تان تقلید کرتا ہے اور جب تک تقلید نہ کرے انسان ایک قدم نہیں چل سکتا قرآن کریم میں آتا ہے وہ تبھی سبیر امن اناب علیہ کہ وہ آدمی اتباع کر اس آدمی کی جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا ہے اسی طرح فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم چند دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا جی کہ یہ چاروں امام برحق ہیں میں نے کہا جی برحق ہیں کہنے لگا جب چاروں امام برحق ہیں تو یہ بتلائیں کہ کسی ایک کی اتباع کرنا واجب ہے میں نے کہا جی واجب ہے کہتے کہاں لکھا ہے میں نے کہا جی کہبھی لمن انا پائی علیہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے پھر کہنے لگا جی کہ اچھا خاموش ہو گیا پھر کہنے لگا جی کس کی اتباع کریں میں نے کہا جی امام ادب ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کی کر لیں کیونکہ ہمارے علاقہ کے اندر برصغیر پاک ہند میں امام صاحب کا مذہب راج ہے کہنے اچھا یہ بتائیں امام صاحب کب پیدا ہوئے میں نے کہا جی اسی ہجری میں فرمایا اچھا کہا جی ہم اسی ہجری میں جب امام صاحب پیدا ہوئے تو ان سے پہلے والوں کی بات کیوں نہ مان لیں جو امام صاحب سے بھی پہلے آئی تھی میں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے کہا جی آپ کیسے مانیں گے یہ مجھے ذرا بات سمجھا دیں تو کہنے لگا جی کہ قرآن و حدیث اسے سمجھ لیں گے تو میں نے کہا جی نہ تو قرآن کریم پنجابی کے اندر ہے اور نہ حدیث پنجابی کے اندر ہے اور نہ قرآن کہتا ہے کہ میرا یہ معنی ہے نہ حدیث کہتی ہے میرا یہ معنی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے یہ کسی نے کہنا کہ کر لیں گے میں نے کہا یہ آج کا مولوی کب پیدا ہوا کہنے لگا جی چودہ سو سال بعد میں نے کہا یہ جو چودہ سو سال بعد مولوی پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس کی بات پر تو یقین ہے اس کی بات تو ماننے کے لیے تیار ہے لیکن جو اسی سال بعد پیدا ہوا ہے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں امام صاحب صرف اسی سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ جو چودہ سو سال بعد آ کر اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی تشریح کرے گا تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے تو نے اس آدمی کے فام کو مانا قرآن و حدیث کو نہیں مانا اس آدمی کی سمجھ کو مانا اور میں نے امام ادب ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کے فام کو مانا میں اس موقع پر وہی کہتا ہوں جزرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن امام ادب ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن و حدیث کی تشریح کی روشنی میں عمل کرتے ہیں تو تقلید کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر انسان قرآن و حدیث کا منع کر سکتا کیا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن ایک ہوتی ہے کتاب ایک ہوتی ہے رجال نہ تو انسان صرف کتاب کو پڑھ کے اس علم کو سیکھ سکتا ہے نہ انسان صرف آدمی کے ذریعے بات سمجھ سکتا ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور مزوم ہے میں چند مثالیں دیتا ہوں اگر صرف کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ رب العزت کتاب کے ساتھ انبیاء کو نہ بیچ اور اگر کتاب کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت انبیاء کو بھیج دیتے کتاب کو ساتھ نہ بھیجتے یعنی کتاب اور انبیاء دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے سکھانے والا بھی ہو اور جس چیز کو سکھایا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہو تب جا کے کام چلے گا کتاب کی ضرورت ہے استاد کی ضرورت بھی ہے میں طور پر کوئی بات نہیں سیکھ سکتا قرآن کریم میں آتا ہے علامہ آدم الاسما اور اردو تراجم کے ذریعے بھی انسان فقی اور عالم اور مفتی نہیں بن سکتا اردو تراجم اور اردو کی تفسیریں اور اردو کی تشریحات اور اردو کی حدیث کی کتابوں کے تراجم اور عربی کی کتابوں کے تراجم اردو میں ان سے انسان محدث یا ان سے انسان مفسر نہیں بن سکتا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی ہے وعلم آدم الاسماء السماق ثم آراز مالا تھی کچھ اشیاء تھی اللہ رب العزت نے ان کا علم آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا لیکن وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتی نہیں اب جس جن کو وہ چیزیں سکھلا دی تھی انہوں نے تو نام بتلا دیے اور جن کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی لیکن نام نہیں آتے تھے وہ نام نہیں بتلا سکے جو تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا علم سیکھیں گے وہ تو کلام اس میں کر سکتے ہیں لیکن جن کے سامنے صرف قرآن و حدیث ہو انہوں نے نہ سیکھا ہو وہ کلام نہیں کر سکتے میں اس کی ایک آسان فارم مثال اور دے دیتا ہوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیا انسان میڈیکل کی اردو کی کتابیں گھر لا کے رکھ دے تو اردو کی کتابیں گھر میں لا کے پڑھنے سے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے سب کہیں گے جی جی نہیں کیا وہ طب کی کتابیں گھر لا کے رکھ دے تو وہ کیا میر حکیم بن سکتا ہے جی نہیں اچھا اگر کیا وہ انجینئرنگ کی کتابیں گھر لا کے رکھ دے تو کیا وہ انجینئر بن سکتا ہے جی نہیں جب انسان میڈیکل کی اردو کی کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور طب کی کتابیں پڑھنے سے حکیم نہیں بن سکتا انجینئر بننے سے انجینئر نہیں بن سکتا تو اردو تراجم پڑھنے سے وہ عالم کیسے بن سکتا ہے اردو تراجم پڑھنے سے وہ عالم کیسے بن سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کے لیے کسی کے سامنے گھٹنے تلمز کرنے پڑیں گے شاگردی والا روپ اختیار کرنا پڑے گا تب جا کے انسان عالم بن سکتا ہے قرآن کریم میں کچھ نہ کچھ کلام کر سکتا ہے ادش مبارکہ میں کچھ نہ کچھ کلام کر سکتا ہے ورنہ صرف اور صرف انسان یہ کہے کہ میں اردو کی تراجم پڑھ کے یا اردو کی تفسیریں پڑھ کے عالم بن جاؤں تو ان خیال استو محال استو ہوں یہ انتہائی مشکل بات ہے دوسری بات پھر بات یہ چلتی ہے اتنی بات اس سب کہ انسان بغیر استاد کے نہ پڑھ سکتا ہے نہ بغیر استاد کی کوئی بات سمجھ سکتا ہے جب تک استاد نہ ہو بغیر علم کی کوئی بات کر بھی نہیں سکتا جس میں آتا ہے من بغیر علم فولو فاضل جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا وہ خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان کے اندر فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا تریمہ کرنے کے لیے سترہ علوم پر مہارت کی ضرورت ہے جو فرد ہاشمی لوگوں کا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے علوم میں مہارت کی ضرورت نہیں تو یہ سراسر غلط ہے اس کی دو چار مثالیں تو میں نے دے دی کہ اگر انسان ایک دو مثالیں اور دے دیتا ہوں آدیش مبارکہ میں ایک لفظ آتا ہے تافالا ایک لفظ آتا ہے نفاسا ایک لفظ آتا ہے باتیں کا بازا کا کہ وہ پھونک جس کے ساتھ لعاب شامل ہو بعض کا معنی یہ تفلا کا مطلب یہ کہ وہ پھونک جس کے ساتھ لعاب شامل ہو نفاسا کا مطلب ہے وہ پھونک جس کے ساتھ لعاب کی امیزش ہو لیکن تھوڑی کم ہو اور باسکا کا مطلب ہے کہ وہ پھونک جس کے ساتھ لعاب کی امیزش بالکل نہ ہو اور بازکا کا مطلب یہ کہ وہ پھونک جس کے اندر صرف تھوک کی امیزش ہو پھونک نہ ہو اب ان چاروں معنی کو الگ الگ رکھنا چاروں الفاظ کو الگ الگ رکھنا وہی رکھ سکتا ہے جو ان علوم پر مہارت رکھتا ہوگا شاہ اللہ محدود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں پانچ طرح کے مضامین ہیں پانچ طرح کے مضامین بعض لوگ اس آیت سے دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے ولاقت جس القرآن علی ذکر فال میں ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا جب آسان بنا دیا تو علماء نے اس کو مشکل بنا دیا ہے جی علماء نے مشکل نہیں بنایا آج اس میں آتا ہے آیت منہا ظہر و منہا بطن ہر آیت کے لیے اور باطن بھی اب یہ سمجھیں کہ یسر قرآن علی ذکر مدکر کا مطلب کیا ہے قرآن کریم میں دو طرح کے مضامین ہیں شاہ ولی اللہ دروی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا فلسفہ اس میں شاہ صاحب نے جو اپنی کتاب الفوز القبیر کے حوالے سے حوالہ دیا ہے کہ الفوز القبیر کے اندر اس کے مقدمے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پانچ طرح کے مضامین رکھے پانچ طرح کے مضامین بعض کا تعلق سے ہے کس سے بعض کا تعلق کس سے ہے بعض کا تعلق کس سے ہے پھر وہ کہ کے ولاقت سرن القرآن علی ذکر الحال میں مدکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعات وغیرہ ہیں یہ تو انسان کے پڑھنے کے لیے آسان ہے ان کو پڑھ کے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ جو دوسری آیات ہیں جن سے احکام نکالے جاتے ہیں تو یہ احکام انسان اسی وقت نکال سکتا ہے جب اس کو سترہ علوم پر مہارت کی ضرورت ہو صرف عربی کا جان لینا یہ کافی نہیں ہے ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بخارش کے اندر آتا ہے کہ ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عربی تھے عربی میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل عرب سے تین وجہ سے محبت کرو نمبر ایک میں عربی ہوں نمبر دو قرآن عربی میں ہے نمبر تین اہل جنت کی زبان عربی ہوگی اور میں ان تین وجہ سے تم اہل عرب سے محبت کرو بن حاتم رضی اللہ عنہ عربی تھے قرآن بھی عربی میں تھا لیکن اس کے باوجود جب یہ آیت نازل ہوئی حتبین الاسود من الفجر جب آیت نازل ہوئی تو بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہونے موجود یہ سمجھے کہ اس سے سفید اور سیاہ داغا مراد ہے دو داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر وہ سو گئے صبح سیری ہوئی رہے کھاتے رہے یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے الگ ہو گیا بارگاہ نبوت میں جب پہنچے سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی ہنس پڑے ادی تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا جس نے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا فرمایا میں اس سفید اور سیاہ داغے سے مراد تیرے تکیے کے داغے نہیں فرمایا اس سے تو آسمان کے ڈورے مراد ہیں جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے صحابہ عربی تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ عربی تھے لیکن سمجھانے والے کی ضرورت ساتھ تھی تو آج صرف اتنی بات رکھ لیں انشاءاللہ شاء اللہ میں رکھ لیں کہ ان کے دو مسائل آج میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے نمبر ایک تقلید اور نمبر دو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے ضروری علوم کی ضرورت نہیں یہ دونوں مسئلے الحمد غلط ہیں پہلے سنت والجماعت کے مسئلے کے خلاف ہیں سراہتن قرآن و حدیث کے مخالف ہیں اور <coughs> باقی ان پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بات کروں گا اللہ رب العزت ان فطروں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے الہدا انٹرنیشنل اس کی محرک فرت ہاشمی جو عورتوں کے اندر یہ گمراہ کن عقائد اور گمراہ کن مسائل پھیلا رہی ہے اس سے خود بھی بچیں اور اپنے محلے پہ نظر رکھیں کہ جس جس عورت کا اس سے لنک ہو یا اس کے بیانات یا درست وغیرہ سنتی ہو تو ان کو اصلاحی اور وہ درست دیے جائیں جن میں واقع تن سنت والجماعت قرآن و حدیث کی روح ہے اللہ رب العزت فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق نصی فرمائے آخر الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ